محمد بن اجلا نے محمد بن امر بن عطا سے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا گنہگار کے سوا کوئی اور شخص ظہیرہ اندوزی نہیں کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تیئیس